صاحب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں اب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا آدمی کی بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز کھڑے ہو کر پڑھی ہوئی نماز سے آدھی ہوتی ہے یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے حدیث نمبر چوبیس سو انتیس مسند احمد